السلام علیکم welcome to introduction to programming today is lesson five let's take a brief recap of what we have covered so far we look at the basic structure of a C program ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ جی پہلے کیا لکھتے ہیں پھر کیا لکھتے ہیں بریسز آتی ہیں باڈی ہوتی ہے پروگرام کی پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ویریبلس اور ڈیٹا ٹائپس کی بات کی اس سے آگے ہم چلے تو ہم نے تھوڑے سے آپریٹرس کی بات کی بائنڈری آپریٹرس خاص طور پہ arithmetic operators plus multiply divide minus ان کا آرڈر آف پریسیڈنس دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ جی پرنتھسیز یعنی عام بریکٹس جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کیلکولیشنز جو ہیں ان کا کیسے آرڈر کو فورس کر سکتے ہیں اور اس طرح کر کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کچھ روڈیمنٹری پروگرامز لکھے ہم نے سی آؤٹ اور سی ان کا استعمال دیکھا for outputting data to the screen and for obtaining input from the keyboard اس کے بعد میں ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہوں سو آئی کیپ آن ریپیٹنگ کہ جی بریسز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی braces are not only used to depict the beginning and ending of a program unit like main braces کا ہم استعمال کبھی اسٹیٹمنٹس کے ایک گروپ کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں وہ بھی آج دیکھیں گے ایک چیز کا جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن آج میں کروں گا اور پھر بار بار ہوتا رہے گا وہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم پروگرام لکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب مین کے بعد ہم نے ایک اوپننگ بریس ڈالا یعنی کرلی بریکٹ اس کے بعد جتنی چیزیں ہم نے لکھی وہ انڈینٹ ہوئی ہوئی تھیں یعنی بریسز والی لائن میں نہیں تھیں تھوڑی سی آگے ہم نے لکھی تھیں یہ ایک میٹر آف اسٹائل ہے لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے بیکاز اس سے آپ بورڈ کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایک بلاک کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کا انڈینٹیشن اسٹرکچر ہے کیا so now let's try to figure out کہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے it's something that we will have to decide upon let see now we've covered variables we've covered declarations we've covered some rudimentary arithmetic so why don't we talk about decisions interesting we already took a decision دیکھیں ڈیسیزنس جو ہے نا ہماری زندگی کا روزمرہ زندگی کا عام حصہ ہے I mean think about a simple statement like بھائی کالج سے گھر آتے ہوئے اگر دودھ کی دکان کھلی ہو تو ایک لیٹر دودھ کا لیتے آنا دیٹس این ایف اسٹیٹمنٹ اگر دکان کھلی ہو تب ایک لیٹر دودھ کا خرید لانا یہ اس قسم کے ڈسیزنس ہم بے شمار قسم کے ہر وقت لیتے رہتے ہیں پروگرامنگ کا بھی اگر ذکر کریں تو کمپیوٹرس کو ابھی تک تو ہمیں ایک سمپل سیکوینس آف اسٹیپس بتانا آیا ہے کہ جی ہم سمپل روڈیمنٹری ارتھمیٹک کر سکتے ہیں لیکن then it's no more than a simple calculator اور may be a programmable calculator مزہ تبھی آتا ہے جب ہم اپنے پروگرامس کے اندر ڈسیزنس شامل کرنا لگ پڑیں کوئی بھی میجر پروگرامنگ لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ڈسیزنس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر نہ ہو سی بھی ان سے مختلف نہیں ہے سی میں بھی ایک ڈسیزن اسٹرکچر موجود ہے اس کی ہم آج بات کریں گے اور پھر اس کے ویریئنٹس کو دیکھیں گے سی میں جو ڈسیزنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسٹیٹمنٹ وہ ہے ایف اسٹیٹمنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر بڑا سمپل سا ہے ایف اس کے بعد ایک کنڈیشن آتی ہے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا ایک گروپ آف اسٹیٹمنٹس آتی ہے جو ایکسیکیوٹ ہوں گی so we can summarize it as if condition is true statements the statement will be exec condition is true condition is true what does that mean simple چیزیں like if you talk about اگر علی کا قد جو ہے وہ چھ فٹ سے زیادہ ہے تو اس کو باسکٹ بال ٹیم کا ممبر بنا دیا جائے گا so if Ali's height is greater than six feet then Ali can become a member of the basketball team so they are simple word expressions and sometimes they actually mimic everyday life so the structure in C is also very simple and similar اب کوشچن یہ ہے کہ جی وہ سیمی کولن جو مشہور زمانہ سیمی کولن ہے وہ کہاں جائے گا دیکھیں ایف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایف سے شروع ہوتی ہے اور جتنی اس میں اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ شامل ہوں باڈی میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک سیمی کولن لگانا لازمی ہے ایف اسٹیٹمنٹ اپنے طور پہ اگر آپ لکھیں گے سنگل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تو ایف اس کے بعد کنڈیشن نارملی کنڈیشن کو ہم پرنتھیس کے اندر انکلوز کرتے ہیں اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی جس کے بعد سیمی کولن لگا ہوگا پھر یہ میٹر آف اسٹائل رہ جاتا ہے کہ جی ایف کے سامنے ہی آپ نے پیرنتھیس لگا کے اسٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے یا ایف کے بعد کنڈیشن جو پیرنتھیس میں ہے اور نیکسٹ لائن پہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اگر ہم نیکسٹ لائن پہ لکھیں گے تو ہم ان کو اسٹائل کے لیے انڈینٹ کر دیں گے by one unit which is normally ایک ٹیب اسٹاپ ٹیب اسٹاپ کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کے کی بورڈ پہ ایک ٹیب کی بنی ہوئی ہے اس کو دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرسر تین چار جگہ جو ہیں وہ ایک دم آگے موو کر جاتا ہے اس کو ہم ایک ٹیب اسٹاپ کہتے ہیں so we will normally use indentation to make clear کہ جی اف اسٹیٹمنٹ یا اف کنڈیشن کے ساتھ کون سی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے اب اگر ہم ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کرانا چاہیں provided the condition is true what do we do this is where the is come in I mentioned braces can be used to group number of statements تو اگر کوئی کنڈیشن ایسی ہو جہاں پہ کئی اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ کرنی ہوں so you can think in terms of تین چار کام کرنے والے تھے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو اس کیس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ایکزیکیوٹ ہونی ہیں اف کے ساتھ ان کو ہم بریسز کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں سو اب اف کی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے ایف پھر آگے کنڈیشن پرنتھیس کے اندر اس کے بعد بریسز یعنی کرلی بریکٹس ہم کھولتے ہیں اس کے بعد اب جتنی مرضی اسٹیٹمنٹس لکھیں ایک یا اس سے زیادہ اور پھر کرلی بریسز کو بند کر دیں اینڈ ریمبر ہر اسٹیٹمنٹ کے اخیر کے اوپر سیمی کولن لگانا لازمی ہے اب اس کے اندر پھر اسٹائل کے ایشو آتے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ جی انڈینٹیشن جو ہے وہ بذات خود کچھ نہیں کرتی وہ صرف ہمارے لیے ہے تاکہ کوڈ پڑھتے وقت یا کوڈ کو دیکھتے وقت ہمیں اس کی سمجھ آ جائے کہ جی کون سا بلاک کس قسم کا ہے یہ کبھی نہ سمجھے گا کہ جی انڈینٹیشن کی وجہ سے کوئی لاجک بدل گیا ہے لاجک جو ہے وہ بریسز کی وجہ سے بدل سکتا ہے یا بریسز نہ ہونے کی وجہ سے بدل سکتا ہے یہاں پہ آئی کین ٹاک اباؤٹ کہ جی اگر غلط سیمی کولن لگا دیں تو کیا ہوگا لیکن well wait a little bit till we come to that let's look at a very simple one line example suppose ہمارے پاس نا دو اسٹوڈنٹس کی ایجز ہیں اور وہ ایج جو ہے وہ انٹیجر قسم کا ویریبل ہے اور ہم نے پروگرام میں کہیں نہ کہیں اس کو ریڈ کر لیا ہوا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ ون کی عمر زیادہ ہے یا اسٹوڈنٹ ٹو کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے suppose the variables are age one and age two then it is a simple case of writing something like if age one is greater than age two then let say we want to print the statement student one is older than student two تو سی کے اندر اس کا سنٹیکس بڑا سمپل ہے ویریبلس میں نے بتا دیا age one and age two ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے if open age one greater than sign age two for ends closed go to the next line given indentation C out less than less than with in quotation marks student one is old than student two and quotes semicolon simple ٹھیک ہے نا اگر گروپ آف اسٹیٹمنٹس ہو تو ان سب کو ہم بریسز کے اندر انکلوز کر لیں گے اب یہ جو اگزامپل ہم نے چھوٹا سا جہاں سے شروع کیا اس میں دیکھیں ایک آپریٹر آ گیا بیچ میں جو تھا گریٹر دین سائن جب بھی ہم کوئی کنڈیشن ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کے آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے ان آپریٹرس کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل آپریٹرس یہ آپ نے کیلکولس میں بھی دیکھے تھے اور ان کو تھوڑا سا یہاں پہ ریکیپ بھی ہم کریں گے اور ان کی کمپلیٹنس کے بارے میں بھی آپ کو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے جب ہم ریلیشنل آپریٹرس کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی ایک کوانٹٹی دوسری سے بڑی ہو سکتی ہے یا بڑی یا اس کے برابر ہو سکتی ہے یا اس کے برابر ہو سکتی ہے یا it can be less than or equal to or it can be strictly less than so very simple وہی چیزیں جو الجبرا میں وہ اپنے ریئل نمبر لائن کے اوپر کی تھیں whenever you are comparing two quantities you can use any of the relational operators and the nice thing with C is that یہ ریلیشنل آپریٹر وہی ہیں جو کہ ہم الجبرا میں عام طور پہ لکھتے ہیں یعنی لیس دین کے لیے لیس دین کا سائن استعمال ہوتا ہے لیس دین اور ایکول ٹو کے لیے لیس دین ایکول ٹو درمیان میں اسپیس نہیں دینی ایک آپریٹر گنا جاتا ہے اس کے بعد ایکول ٹو جو ہے وہ ایک خاص چیز ہے اس کے لیے ہم دو ایکول ٹو سائن استعمال کرتے ہیں ان پہ ابھی میں بات کرتا ہوں اور آخری دو آپریٹرز جو ہیں وہ ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو اور پھر اسٹرکٹلی گریٹر دین ایک اور آپریٹر چاہیے ہمیں کمپلیٹنیس کے لیے وہ ہے ناٹ ایکول ٹو سو اگر دو چیزیں برابر نہ ہوں we have to be able to see not equal to اس کے لیے سی میں جو آپریٹر ہے وہ ہے ایکسکلمیشن مارک ایکول ٹو کا سائن یہی دو کیریکٹر جو ہیں they will be considered as one single operator so we say a not equal to by putting an exclamation sign and then an equal to sign equal to b اس طرح ہم کر دیتے ہیں ناٹ ایکولس اب میں نے کہا تھا کہ جی میں ڈبل ایکولس کے بارے میں بات کروں گا دیکھیں سنگل ایکول ٹو سائن کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں یاد ہے سمپل اسائنمنٹ کے لیے so if you were to say x equal to zero that is an assignment statement it is not a relational operator and you have to be very clear about that if you want to test whether x is equal to zero تو سی میں you have to write x double equal to sign zero اور اس چھوٹی سی چیز پہ بہت سارے لاجیکل ایررز اکر کر سکتے ہیں so you have to be very very careful when using an equality operator you have to make sure that you put in double equal to sign not single equal to تھوڑا سی اس کی ایکسپلینیشن کمپلیکیٹڈ ہے لیکن let's try it now we can come back to it later again the problem is this اگر آپ ڈبل ایکول ٹو جہاں پہ آپ کنڈیشن ٹیسٹ کر رہے تھے وہاں سنگل ایکول ٹو ڈال دیں تو سی کا کمپائلر ایرر نہیں ڈیٹیکٹ کرے گا it is not a syntax error and the problem is کہ the every C statement returns a value یعنی اگر آپ کہتے ہیں ایکس ایکول ٹو زیرو تو اسائنمنٹ تو ہو گئی اور پھر اس اسٹیٹمنٹ نے بھی ایک ویلو ریٹرن کر دی یعنی اسٹیٹمنٹ کی اپنی بذات خود جو ہے اس کی ایک ویلو ہے اور وہ ویلو اسٹیٹمنٹ چیک کر لے گی ٹرو یا false and something wrong logically will happen so you have to be careful with that ابھی اتنی ایکسپلینیشن کافی ہے so whenever you using a decision and you want to check for equality make sure کہ آپ نے ڈبل ایکول ٹو سائن ڈالا ہوا ہے اب یہ پوری رینج آف آپریٹرس ہے strictly less than to strictly greater than and that completes مطلب our set of comparison operators یاپریٹرس اس اسٹیٹمنٹ کا ان آپریٹرس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں لیٹس ایسیوم کہ ہمارے پاس دو اسٹوڈینٹس ہیں عامر اور امارا اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی ایجز لے کے کمپیئر کریں اور بتائیں کہ کون بڑا ہے so let's look at this little C program and figure out how it is done as you you the C program starts with sharp include I O stream dot H which allows us to get input from the keyboard and display the results on the screen اس کے بعد ہم نے مین کی اسٹیٹمنٹ آ گئی لکھ دی اور وہ مین وہی ہے سی پروگرام کا انٹری پوائنٹ مین ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے بریسز کو کھولا کرلی بریکٹ شروع کیے اب وہی بات کہ جی اسٹائلسٹیکلی یا عادتاً اگر آپ اسی وقت اس کا کلوزنگ بریس ڈال دیں تو بعد میں ایک سنٹیکس ارد سے بچ جائیں گے ایک کریکشن سے بچ جائیں گے سو جوڑا ڈال دیں opening brace and closing brace پھر اس کے درمیان میں ہم نے کوڈ لکھنا شروع کیا اس پروگرام کے لیے ہمیں دو ویریبلس کی ضرورت ہے جس میں ان اسٹوڈنٹس کی ایجز اسٹور کی جائیں گی so let's declare again for the sake of simplicity two integer variables and let's call them Amir age and Amara age they are one word بیچ میں اسپیس نہیں چھوڑنی variable name is always continuous so we say int Amir age comma Amara age semicolon اب دیکھیں اگین اسٹائلسٹیکلی جب اوپر والا اوپننگ بریس آ گیا تو یہاں پہ انٹ کو ہم انڈینٹ کر کے لکھیں گے انڈینٹیشن کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیب اسٹاپ استعمال کریں وہی اپنے کی بورڈ پہ جو ٹیب ہے اس کو ایک دفعہ دبا دیں چیزیں انڈینٹ ہو جائیں گی اگین فرام اس پروگرام میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن stylistically and for as a good programming practice اگر آپ انٹیجر کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو انیشلائز بھی کر لیا کریں ڈونٹ ایسوم کہ کمپائلر یا کمپیوٹر اس کو کوئی ویلو دے دے گا even if the rules of the language state that when you declare an a variable تو اس کی انیشیل ویلو زیرو ہوگی فار ایگزامپل آپ پھر بھی اگر آپ نے زیرو بنانا ہے اس کو ایکسپلسٹلی بنا دیں کوئی خاص خرچہ نہیں آتا لیکن آپ کا program will always be error free اب اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو اب again keeping our user friendly rules in mind ہم پہلے کہتے ہیں کہ جی یوزر کو ایک پرومپٹ دے دو تو ہم سی آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں پلیز انٹر عامر ایج اور پھر کمپیوٹر کو عامر کی ایج پڑھانی ہے تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سی ان اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں C in greater than greater than Amir age semicolon یہ اسٹیٹمنٹ جب ایکسیکیوٹ ہوگی کمپیوٹر یہاں پہ رکا ہوگا ایسیومنگ کہ اب کی بورڈ سے کوئی ان پٹ آئے گی کی بورڈ سے جب آپ ایک انٹیجر ڈال کے انٹر دبائیں گے تو سی ان کے تھرو ہوتا ہوا وہ عامر ایج ویریبل جو ہے اس کو اسائن ہو جائے گا اس کے بعد پھر ایک پرومپٹ دینی چاہیے again as making the program user friendly we say C out اور پھر اس کے ساتھ کوٹیشن مارک میں please enter Amara's age next line پھر سی ان کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی سی ان گریٹر دین گریٹر دین ہمارا ایج سو اب کی بورڈ سے جو نمبر آپ انٹر کریں گے وہ ہمارا ایج جو ویریبل ہے اس کے اندر اسٹور ہو جائے گا اب ہم نے ان دو ویریبلس کو کمپیئر کرنا ہے سو so, اب یہاں پہ آ گیا if statement so we put in simple if statement saying if open parentheses Amir age greater than ہمارا age close parentheses next line indentation say C out عامر اور یہ سی آؤٹ کے ساتھ وہی لیس دین لیس دین پھر کوٹیشن مارکس کے اندر ہم لکھ رہے ہیں Amir's age is greater than Amara's age ختم سیمی کولن ڈالا بریس ختم کیا program complete so it's a simple one line test if Amir's age is greater than Amara's age we print the line Amir is older than Amara obviously ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے بٹ دیکھیں اس میں اف کے ساتھ میں نے کوئی بریس استعمال نہیں کیا لیکن اگر میں کر لیتا تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی so I could have easily written statement as if پر دین امارا ایج نئی لائن پہ اوپن بریسز اس کے بعد سی آؤٹ والی اسٹیٹمنٹ اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ کلوز بریسز اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایف تھا اس کے ساتھ ایک بلاک آف اسٹیٹمنٹس اٹیچ ہو گیا ہے اور وہ بلاک اس ایگزامپل کے اندر صرف اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے سو کوئی مسئلہ نہیں ہے it is perfectly valid as C and it is good programming practice because کبھی مطلب ان انٹینشنلی غلط لاجک نہ استعمال ہو جائے ہم بریسز استعمال کر لیتے ہیں سو so ایک سمپل سا ہم نے پروگرام بنا لیا اب کوشچن یہ ہے کہ جب جی ہمارے پروگرامس کامپلیکس ہوتے جائیں گے اس کے جب ہم ایک پرابلم دیتے ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں پھر اس کا پروگرام لکھتے ہیں کیا درمیان میں کوئی اسٹیپ ہے جو ہم استعمال کر لیں for analysis purposes and the answer is yes you already looked at that you have tools of pseudo code or flow charting available to you اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی فلو چارٹس کے بارے میں اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم ان وے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں روک کے اب flow charted flow charting representation of our analysis of the program یا پرابلم اس کی بات کر لیتے ہیں پھر ہم واپس ایف اسٹیٹمنٹ کی طرف آئیں گے فلو چارٹس جو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی مشکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے بڑی سمپل سمپل ہم نے رکھنی ہے in fact if I think about it we got one two three four total four symbols that we will use ایک پروگرام کو اسٹارٹ یا اسٹاپ کرنے کے لیے ہم اوول استعمال کریں گے سو so ایک اوول بنا کے اس کے اندر اسٹارٹ لکھ دیا اور نیچے ایک اوول بنا کے اس کے اندر اسٹاپ لکھ دیا باقی کوئی بھی پروسیسنگ ہم نے کرنی ہے ان پٹ لینی ہے آؤٹ پٹ لینی ہے جمع کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہم ریکٹینگل استعمال کریں گے تو ریکٹینگل کے اندر جو بھی کرنا ہے پروسیس وہ لکھ دیا کئی ریکٹینگل استعمال کیے جا سکتے ہیں اور سمبلس کو آپس میں ہم ایک سیدھی لائن سے جوڑتے ہیں اس کے بعد سپوز ہمارا فلو چارٹ لمبا ہو جاتا ہے سو ہم ایک صفحے سے دوسرے صفحے پہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا سرکل استعمال کریں گے so circle is a continuation mark اور سرکل کے اندر آپ نمبر یا لیٹر لکھ سکتے ہیں جو کہ دوسرے صفحے پہ وہی نمبر یا لیٹر لکھ دیا تو پتہ چل گیا کون سا سرکل کہاں پہ جا رہا ہے اب اصل کوشچن آتا ہے کہ جی اف اسٹیٹمنٹ کا اس کے لیے سمبل کیا استعمال کیا جائے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور آپ کی کتاب میں بھی اس کا اگزامپل دیا ہوا ہے کہ جی ڈسیزن کے لیے ہم ہمیشہ ڈائمنڈ استعمال کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم آپ کو فلو چارٹنگ ٹیکنیک نہیں کہنا چاہیے سمبل کہنا چاہیے یا کانسٹرکٹ کہنا چاہیے وہ جو استعمال کریں گے یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی اور یہ کتابوں سے ذرا سی ہٹ کے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ٹیکنیک یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اپروچ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے یعنی it has a better correspondence with the way we write our programs as compare to most of the flow charting symbology that you see in text books so now let's see how we draw the if statement what we do is okay for the moment ہم اوپر سے ایک لائن لاتے ہیں اس کے بعد ایک ڈائمنڈ بناتے ہیں سو so, ڈائمنڈ کے اندر ہم وہ کنڈیشن لکھتے ہیں جس پہ ایف کا ٹیسٹ ہونا ہے سو so, اگر ہم اے اور بی کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی if a is greater than b تو ہم a greater than b diamond کے اندر لکھ دیتے ہیں ڈائمنڈ کے اوپر اور سائڈ پہ تھوڑا سا کر کے وہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایف کہ یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ ایف کو بلونگ کرتا ہے یہاں پہ ایف لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے بیکاز جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی ڈائمنڈ ہم اور جگہوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی ڈسیزنس کے لیے ڈائمنڈ سے آپ نیچے کو ایک سیدھی لائن نکالیں اب یہاں پہ ہم فرق کر رہے ہیں ٹیکسٹ بک سے ٹیکسٹ بک میں ڈائمنڈ سے دونوں سائڈوں کو لائنیں نکلتی ہیں ایک طرف کو یس لکھا ہوتا ہے دوسری طرف کو نو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہم سیدھی ہی لائن نیچے نکالیں گے اور اس کے اس لائن میں سے ایک لائن سائڈ ویز نکال دیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا دین یعنی دس کنڈیشن از ٹرو یس کہہ لیں یا دین لکھ لیں اور پھر اس کے ساتھ ایک بلاک آف کوڈ آ گیا جو پروسیس ہے ہم نے کہا ہم ریکٹینگل استعمال کریں گے تو وہاں ریکٹینگل بنایا اور ریکٹینگل سے نیچے لائن جو ہے وہ ایف کی ورٹیکل لائن کے ساتھ لا کے ملا دی اب اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ دس از ایگزیکٹلی دا وے جو ہم پروگرام کے اندر کوڈ لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ایف کنڈیشن اور پھر اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کو ہم انڈینٹ کرتے ہیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ تو یہاں پہ ہماری تصویر جو ہے وہ بھی ایف کے ساتھ ڈائمنڈ کے اندر کنڈیشن اور اس کے نیچے جو بھی بلاک ایکزیکیوٹ کرنا ہے اس کو ہم نے انڈینٹ کر دیا ایک level left to right always اس کانسٹرکٹ کے اندر کبھی بھی دوسری طرف کو لائن نہیں جائے گی یعنی جب آپ اپنے فلو چارٹ کو اپنے کوڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے they will be a one to one correspondence between the two and you will be able to very easily see کہ جی کون سی ڈسیزن جو فلو چارٹ کیا تھا وہ کوڈ کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے سو so یہ چیز تھوڑا سا آپ کو پریکٹس سے آئے گی لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایف کانسٹرکٹ ہم نے دی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور اس کو استعمال کیا کریں آج تو بڑے بڑے ہم سمپل سے پروگرامس کر رہے ہیں کل کو پروگرامز کمپلیکس ہو جائیں گے آپ کو فلو چارٹنگ کی یا کسی اور انالیسس ٹول کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا so for the moment if کا flow chart I just recap is very simple one diamond with the line entering it from the top vertically line exiting vertically at the bottom and the block to be executed if the condition is true is offset left to right one indentation level and shown inside a rectangle so you have the same structure as you would have in the code اس فلو چارٹ کو لے کے اب اپنی لائبریری میں مینٹل لائبریری میں فائل کر لیں کیونکہ یہ بعد میں استعمال ہوگا اور اگر یہ پوچھیں کہ جی یہ اف اسٹرکچر جو ہے جو اس کا فلو چارٹ ہم نے بنایا ہے اس کی بگننگ اور اینڈ کہاں ہے تو ڈائمنڈ سے اوپر جو لائن آ رہی ہے وہاں پہ ایک نقطہ بنا لیں کہ جی یہاں سے یہ کنسٹرکٹ شروع ہوتی ہے اور نیچے جہاں لائن نکل رہی ہے جہاں پہ ریکٹینگل سے لائن واپس آ گئی ہے اس کے بعد بھی وہاں پہ بھی ایک نقطہ لگا لیں کہ جی یہ پورا اف اسٹرکچر ہے so, اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی سمپل ڈسیزنس یا کوئی کمپلیکس ڈسیزنس بھی لیے جا سکتے ہیں جب ہم اف استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یوزلی ایلس بھی آ جاتا ہے عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر سڑک پہ بھیڑ زیادہ ہو تو یہ رستہ اختیار کر لینا ورنہ تم سیدھے چلے جانا سو جب بھی ہم نے ورنہ کی بات کی that is the else part okay if something is true do something otherwise do something else so sometimes you have this situation that you have to follow one of two different paths over there you have two alternatives ایک طریقہ تو یہ ہے لیٹس کون این ایگزامپل ہم ایگزامپلس تو بناتے ہی رہیں گے جیسے ہم چلتے جاتے ہیں ہم اگزامپل بناتے ہیں کہ جی اگر ایک ہماری کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے زیادہ ہو یا اس کا قد جو ہے وہ پانچ فٹ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو لیٹ سے فٹ بال ٹیم میں شامل کر لیں گے ورنہ ہم اس کو چیس ٹیم میں شامل کریں گے یعنی ادھر ہی is too young or too short him in the chess team اچھا ہو let see how do we code this اب اس کے اندر تھوڑی سی اور کمپلیکسٹی میں نے استعمال کر لی ایف ایلس کے علاوہ بھی but well come to that دیکھیں پہلی چیز جو ہم نے اس میں کمپلیکسٹی ڈالی ہے اس میں دو کنڈیشنز ڈال دی ٹھیک ہے اب دو کنڈیشنز جو ہیں وہ اس میں کہہ دیے کہ جی اگر اس کی عمر زیادہ ہو یا اس کا قد زیادہ ہو so now there is a connective that is required condition one or the English or O R condition two اس کو ہم سی میں کیسے لکھیں گے اور اسی طرح بہت ساری اور کمپلیکس کنڈیشنز بنتی ہیں ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ریلیشنل آپریٹرز کی بات کی تھی اب ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ لاجیکل کنیکٹیوز بھی چاہیے دیٹ مینس کہ جی دو ریلیشنل ایکسپریشنس کو آپس میں کیسے جوڑا جائے دو ریلیشنل ایکسپریشنس کو جوڑنے کے لیے ہم لاجیکل کنیکٹیوز جو استعمال کرتے ہیں وہ ہیں اینڈ یا اور یعنی یہ چیز اور یہ چیز ہو رہی ہے یہ اردو والا اور ہے تو وہ اس کا مطلب ہے دا اینڈ کنیکٹو اور اگر وہ یہ چیز یا یہ چیز ہم نے بتانی ہو لاجیکلی یعنی تو پھر اس کے لیے اور کنیکٹو ہے اس میں جو آپریٹرز ہم استعمال کرتے ہیں انگلش اینڈ کے لیے وہ سینڈ سائن ہے آپ کے کی بورڈ پہ نمبر رو پہ آپ لوکیٹ کر لیجئے گا سو so, اینڈ کے لیے جو انگلش اینڈ کے لیے سمبل ہے وہ ڈبل سینڈ ہے اینڈ اینڈ لکھا جاتا ہے اور اور کے لیے جو ہے وہ ورٹیکل بار ہے جس کو ہم پائپ سمبل بھی کہتے ہیں کی بورڈ پہ آپ کو شاید سمپل بار کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے کئی دفعہ ڈبل بار نظر آتا ہے اوپر اور نیچے وہ بھی آپ لوکیٹ کر لیں اس کا بھی ڈبل استعمال ہوتا ہے so it is a vertical bar vertical bar which stands for the English or O R symbol so whenever you want to combine relational expressions you say if A is greater than B and C is greater than D تو سی لینگویج میں اس کو لکھا جائے گا if parenthesis A greater than B and and C greater than D parenthesis closed so وہی بات کہ جی اگر ایج والا اگزامپل لے لیں اور قد والا اگزامپل لے لیں تو ہم نے وہاں کہا تھا یا یعنی عمر اگر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے یا اس کا قد پانچ سال سے زیادہ ہے پانچ فٹ سے زیادہ ہے پھر ہم یہ کنیکٹو استعمال کریں گے تو اس میں اگر سی میں ہم وہی ویریبلس لگا لیتے ہیں اور نام وہی رکھ لیتے ہیں وچ آر آبویس تو we would say something like if age is greater than eighteen so greater than or height greater than five so it's now a compound expression again اس کا جواب جو ہے as will all relational expressions یا وہ ٹرو میں آئے گا یا وہ فالس میں آئے گا اور پھر آگے اس اسٹیٹمنٹ کا نارمل سنٹیکس چلتا ہے اب اس کے آگے ہم ایلس کو لے آتے ہیں سو so اگر ہم نے ایلس استعمال کرنا ہو تو ہم لکھیں گے ایف کنڈیشن اور پھر وہ اسٹائل والی بات اوپن بریسز اندر جتنی مرضی آپ اسٹیٹمنٹس لکھنی چاہیں وہ لکھ لیں یہ اسٹیٹمنٹس تب ایکسیکیوٹ ہوں گی اگر کنڈیشن ٹرو ہے بریسز بند کریں اور پھر لکھیں else E L S E پھر بریسز کھولیں پھر اس میں ایک سے ایک یا اس سے زیادہ اسٹیٹمنٹس لکھ لیں اور بریسز بند کر دیں سو so, اب آپ کے پاس ایف ایلس بلاک بن جاتا ہے back to the flow chart flow chart میں ایف ایلس کو کیسے ڈپکٹ کیا جائے آپ اگر کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایف اسٹیٹمنٹ میں اوپر سے لائن آئی آگے ڈائمنڈ ہے اور پھر اس کے ایک طرف کو لائن نکال دی یس yes اور دوسری طرف کو نکال دی نو no کر کے ہم اس کو ڈرا کچھ اس طرح سے کریں گے کہ جی اوپر سے لائن آئی وہ چلی گئی ڈائمنڈ میں جس میں کنڈیشن لکھ دی اور ڈائمنڈ سے پہلے نیچے کو لائن سیدھی نکال لی اور پھر پہلا بلاک اس کو رائٹ کو انڈینٹ کیا اس پہ لکھا دین اور ریکٹینگل بنا کے اس کے اندر پروسیس لکھ دیا جو بھی اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے لائن واپس لے آئے اس کے بعد اس سے نیچے ایک اور بلاک نکالا رائٹ right سائڈ کو اگین لیفٹ ٹو رائٹ اور اس لائن کے اوپر آپ لکھ دیں گے ایلس اور پھر نیچے بلاک دے کے واپس اس سے لائن واپس لے آئیں یہ تھوڑا سا فنی اسٹرکچر لگتا ہے لیکن آپ نے دین اور ایلس لکھ کے ان بلاکس کو کوالیفائی کر دیا کہ جی یہ کب ایکسیکیوٹ ہونا ہے اور یہ کب ایکسیکیوٹ ہونا ہے فائدہ اس کانسٹرکٹ کا وہی ہے کہ جی اف دین ایلس کی فلو چارٹ ریپرزینٹیشن وہی آپ اوپر اور نیچے نقطے لگائیں تو یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ اس کی ریپرزینٹیشن ہے اس کو جب آپ کوڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بالکل آئیڈینٹیکل ملے گی کہ جی ایف کے بعد جو کوڈ آ رہا ہے اس کو انڈینٹ کیا ہوا ہے لیفٹ ٹو رائٹ اور پھر ایلس کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو پھر انڈینٹ کیا ہوا ہے دیکھیں جب بھی ہم کوڈ انٹینڈیشن کی بات کرتے ہیں وہ ہماری سہولت کے لیے تاکہ ہمیں ایزیلی بلاکس نظر آ جائیں and you know and I know کہ جی انڈینٹیشن لیفٹ سائڈ کو نہیں ہو سکتی لیفٹ سائڈ پہ ایک مارجن آ جاتا ہے اس سے لیفٹ کو نہیں جا سکتے so why should we draw flow charts which go left and right اور آگے جا کے جب ہم نیسٹڈ کانسٹرکٹس کی بات کریں گے آپ دیکھیں گے یہ بہت پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کو پھر ہم اسپیگیٹی فلو چارٹ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ جی اس کے اندر گھمبیر قسم کے کانسٹرکٹ بن رہے ہیں جس کا کوڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا so it is nicer to start using these constructs now perhaps we can use these in a program not the construct but for the moment the if else statement چلیں ایف ایلس کے لیے ہم اپنا وہی ایج کمپیریزن پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں یہاں پہ what we want is that if Amir's age is greater than Amara's age ہم اسکرین پہ ڈسپلے کریں Amir is older than Amara and if that is not true یعنی عامر کی عمر کم ہے ہمارا کی عمر کے مقابلے میں پھر ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں عامر از ینگر دین امارا اب پورا پروگرام لکھنے کے بجائے let's just look at the construct دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو جو ہمیں پہلے آتا تھا ایف اسٹیٹمنٹ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایف پیرس کے اندر عامر ایج گریٹر دین ہمارا ایج پھر اس کے بعد بریس کھول لیں پروگرامنگ پریکٹس یا اسٹائل اور آگے آ جائے گا سی آؤٹ عامر از اولڈر دین ہمارا اینڈ بریس یہ اسٹیٹمنٹ ختم ہو گیا ایک کنڈیشن ٹیسٹ ہو گئی دوسری اسٹیٹمنٹ آپ لگا لیں if parentheses open Amir age less than Amara age parentheses closed پھر بریس کھولیں گے پھر ہم لکھیں گے سی آؤٹ وہی لیس دین لیس دین عامر از ینگر دین ہمارا اور بریس کلوز اب دیکھیں ان دو کنڈیشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے دو مختلف ایف اسٹیٹمنٹس استعمال کی ہیں تھوڑا سا کوڈ لمبا ہو گیا ہے لیکن ہم یہ زیادہ کام جو ہے وہ زیادہ ایلیگنٹلی ایک ایلس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ یا عامر بڑا ہے یا چھوٹا ہے so let see how we write the else statement with the if statement نا what we will do is we will write if open Amir age greater than Amara age parenthesis close open braces پھر ہم کہتے ہیں سی آؤٹ عامر از اولڈر دین ہمارا بریسز کلوزڈ ایلس پھر ہم بریسز کھولتے ہیں کہتے ہیں سی آؤٹ عامر از ینگر دین امارا میں وہ کوٹیشن مارکس اور سیمی کولن مینشن نہیں کر رہا اور بریسز ہم کلوز کر دیتے ہیں اب ایک کمپاؤنڈ ایف اسٹیٹمنٹ بن گیا جس میں ایف اور ایلس آ گیا کوڈ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا مور ریڈیبل ہو گیا کیونکہ ہمیں ابھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ کرنا ورنہ یہ کرنا so if else is a very common construct and we should you we have to use it almost all the time in any reasonably complex program اب اس کے لیے آپ اپنے طور پہ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنائیں ٹھیک ہے نا اس کو بنائیں جو میں نے آپ کو گائیڈ لائنس دی اور آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی کنسٹرکٹ کی تصویر دی ہوئی ہے اس کو بنائیں یہی پروگرام بے شک لکھیں اور اس پہ پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ جی فلو چارٹ اور آپ کا جو کوڈ ہے لکھا ہوا ان کا ون ٹو ون کورسپونڈنس کس طرح سے بنتا ہے it's very neat very clean and you will appreciate the symbolic representation اب اس میں ہم پھر کوئی کمپلیکسٹی ڈال سکتے ہیں لیکن اس ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے ابھی کنڈیشنز لگائیں چھوٹا سا ٹیسٹ کیا تھا یا یہ کمپلیٹ تھا کہ نہیں تھا کیا خیال ہے جو ایف ایل اسٹیٹمنٹ کا میں نے اگزامپل دیا ہے was that a complete test this is almost referring back to the real number line and the calculator statements جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں دیکھیں ہم نے دو ٹیسٹ کیے ہیں یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جی عامر ایج گریٹر دین ہمارا ایج اور پھر کر دیا ایلس جب ہم نے ایلس کیا تو that means all other conditions that means کہ جی اگر گریٹر دین ٹرو نہیں ہے تو باقی سارے کیسز دوسری اسٹیٹمنٹ میں ہینڈل ہوں گے اب اس میں کوئی پرابلم آتا ہے یا یہ اچھی بات ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ جی دا ٹیسٹ از کمپلیٹ ادھر Aamir is older than Amara then we do something or we have the other condition where Amir may be younger than Amara or Amir age may be equal to Amara تو اب یہ ذرا سی سٹل بات ہے لیکن لاجیکلی ہم نے جو ابھی پروگرام لکھا تھا وہ صحیح نہیں ہے وہ اس واسطے کہ جو ہم نے ایلس کے ساتھ لکھا ایلس کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ عامر از یگر than Amara that is not correct the else now is completing the greater than which was in the if statement therefore the else represents less than or equal to so the statement that should have been output should have been in the first case if Amir age greater than Amara age cout Amir is older than Amara else جو ایلس کے ساتھ سی آؤٹ آئے گا to be exactly correct means it should state cout less than less than Amir is یگر than or of the same age as Amara so یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ریلیشنل آپریٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلیٹنیس کا خیال رکھنا بڑا لازمی ہے دیکھیں اس میں ایک کیچ آ جاتا ہے ایلس نے ہماری جان بچا لی کیونکہ اس نے باقی ساری کیسز کور کر لیے اگر ہم وہ پہلے والے اگزامپل کی دو مختلف اف اسٹیٹمنٹس استعمال کر رہے ہوتے تو پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ جی پہلے کیس میں اگر ہم نے گریٹر دین لکھا ہے تو دوسرے میں لیس دین اور ایکول ٹو لکھیں تاکہ ہر چیز کور ہو سکے اور اگر نہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی عامر از اولڈر دین امارا اور دا سیم ایج از امارا یہ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے والے ایف کے اندر ہم لکھتے گریٹر دین اور ایکول ٹو نا جس کو ہم symbol is greater than equal to so just be aware that جب بھی آپ ڈسیزنس لے رہے ہوں تو make sure that all cases are covered کوئی کیس بیچ میں رہ نہ جائے it is very very important else in that sense is useful because it also completes the range of checks that we want to perform اس کے ساتھ پھر وہی بات کہ جی اب آپ لاجیکل کنیکٹو ساتھ لگا دیں اور کنڈیشنس کو اور کمپلیکس بناتے جائیں سو آپ ڈبل ایم پرسینٹ کے ساتھ اینڈ کنڈیشن لگا دیتے ہیں ڈبل ورٹیکل بار کے ساتھ اور لگا سکتے ہیں ریلیشن ایکسپریشنس کو جوائن کرنے کے لیے اس میں again I go back and refer to your earlier course which is introduction to computing وہاں پہ بھی ان چیزوں کی بات ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ آپ نے ٹروتھ ٹیبلس بھی بنائے تھے کئی دفعہ یہ تو بڑے سمپل پروگرامس ہیں یا پرابلمس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں جب پرابلم کمپلیکس ہو جاتا ہے اس وقت truth tables become very very important sometimes the problem is so complex that you not simply write it down in English or Urdu and try to figure out کہ جی اس کا جواب کیا آئے گا سو so, وہاں پہ اگر آپ ٹروتھ ٹیبل بنا لیں کہ جناب یہ ایک ایکسپریشن ہے اس کی پاسبل ویلیوز کیا بنتی ہیں کیونکہ یہ لاجیکل ایکسپریشن یہ ٹرو فالس میں چلیں گی پھر دوسرا کالم بنا لیں اس میں بھی ٹرو فالس لکھ لیں تیسرا کالم جو ہے وہ ان کو کنیکٹ کر کے ہوگا کہ جی expression one and expression two یا expression one or expression two so وہ ٹروتھ ٹیبل جو ہے that is also a good analysis tool جس کے ساتھ آپ یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا جواب کیا آئے گا اور ان کیسز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ایک آپریٹر جو کہ ہم نہیں استعمال کر رہے تھے وہ بھی آپ کسی بھی اپنے لیے ایک پروگرام فارمولیٹ کر لیں پرابلم فارمولیٹ کر لیں اس کو پروگرام کریں وہ ہے ناٹ ایکول ٹو سمپل اگر ہم کہیں کہ جی if Amir age exclamation mark equal to Amara age تو اس کے ساتھ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے اس کی سمپل آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے کہ جی Amir and Amara's age ages are not the same simple they are not equal نا یہ اس میں نہیں بتایا جا رہا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے it is simply a statement saying not equal to for the sake of completeness ایک اور لاجیکل آپریٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے کنیکٹوز بتائے ہیں اینڈ اور یعنی اور یعنی ڈبل ایمپس اینڈ سائن اور ڈبل ورٹیکل بار یہ جو ہیں یہ پھر بائنری کنیکٹوز ہیں یہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں so there is expression one and یا اور ایکسپریشن ٹو اور پھر پوری ایکسپریشن کیونکہ لاجیکل ہے اس کا اپنا جواب جو ہے وہ یہ ٹرو آئے گا یا فالس آئے گا ایک اور ایکسپریشن ہے آپریٹر ہے وہ ہے یونری ناٹ آپریٹر اس کا بھی آپ نے ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا ناٹ آپریٹر مینس کہ جی اگر ٹرو ہے تو ناٹ ٹرو مینس فالس اور اگر فالس ہے تو not false means true so اگر کسی بھی ریلیشنل ایکسپریشن کو انورٹ کرنا ہو اس کا مطلب تو پھر اس کے آگے آپ ناٹ آپریٹر لگاتے ہیں اور ناٹ کا سمبل سی کے اندر is simply the exclamation mark again like other unary operator the not operator does not affect the operand یہ پھر یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جی جس پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن جواب فرق آئے گا سو so, جواب کو افیکٹ کرنے کے لیے ناٹ آپریٹر استعمال کیا جا رہا ہے so if you think about it اور یہ ذرا سا آپ کو سوچنا پڑے گا I will not give you the answer if you were to write the statement if not اور پھر پرنتھیس کے اندر Amir age greater than Amara age parenthesis closed تو اب آپ نے سوچنا اس بات پہ ہے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہوگا does it mean Amir is یگر than Amara does it mean Amir is Amir's age is less than or equal to Amara's age be careful work it out give it a thought go to the discussion board آپس میں بھی ڈسکس کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکشن بورڈ کے اوپر ڈسکس کریں چلیں ایک اور لاجیکل کنیکٹو کا ایگزامپل ریئل لائف آپ سے جو کلاس آتی ہے جو نئی ایڈمٹ ہوتی ہے ورچوئل یونیورسٹی میں اس کے لیے ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جناب انٹر میں کوئی خاص فیصد نمبر چاہیے اور پھر آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی پاس ہونا ہے یا اس میں رینکنگ میں اوپر آنا ہے تو from a C perspective we have to have something like if open inter marks greater than forty five اب انٹر مارکس جو ہے وہ ہم نے ایک ویریبل کہہ لیا اس میں انٹر کے نمبر ہوں گے انٹیجر ہوگا نمبر فریکشن میں نہیں دیے جاتے اور اس کے ساتھ پھر یہ پہلی کنڈیشن ہے اب ہم نے اس کے ساتھ اینڈ لگانا ہے ٹھیک ہے نا logical connective and so double amps and or let say کہ جی test marks greater than or equal to پاس مارکس پھر اس کا جو ہم نے ایکشن لینا ہے action might be as simple as cout welcome to virtual university so compound logical expressions جو ہیں they are very very common and again you have to be careful in terms of and and or یہ کب استعمال کرنی ہے یہ انگریزی کا اینڈ ہے اور انگریزی کا اور ہے اردو والا اور نہیں ہے so be careful with that always think in terms of what is the logical expression that you are trying to construct اس کے ساتھ اگر ریئلی really ٹرکی ہونا ہے تو اب میں اس کے ایکسپریشن کے باہر ایک نوٹ لگا دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں ایف ناٹ ٹھیک ہے اور آگے پھر وہی دو چیزیں inter marks greater than forty five and test marks greater than equal to pass marks اور پھر آگے statements again a question for you اس کا کیا مطلب ہوگا اگر ناٹ باہر لگا ہوا ہے پیرس کے یہ پوری ایکسپریشن اگر انورٹ ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے کیا یہ مطلب ہے کہ جی اگر آپ کے انٹر کے نمبر کم ہیں اور یا میں اردو بول رہا ہوں کہ جی اور ساتھ جو ہے ٹیسٹ میں مارکس جو ہیں وہ کم ہیں دونوں چیزیں انورٹ ہوں گی اینڈ یا اور انورٹ ہوگا کیا ہوگا when all else fails go back and draw yourself a truth table truth table سے it will become very clear and you will find that this particular answer is quite interesting so آج کے لیے جب ہم بات کر رہے تھے we basically covered the if statement اور اس کے ساتھ اس کا ویریئنٹ کہ جی ایف ایلس کے ساتھ اور ساتھ ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کیا ایک چھوٹی سی فلو چارٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ یا ان کی کانسٹرکٹس کے ساتھ سمبلس وہی ہیں جو پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں آج ہم نے ان کو فارملی انٹروڈیوس کر دیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جی ایف اسٹیٹمنٹ کے لیے جب بھی ہم مطلب اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں تو ہم انڈینٹیشن لیفٹ ٹو رائٹ دکھائیں گے اور اگر ایف اور ایلس اسٹیٹمنٹ ہم نے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو ہم پھر بھی انڈینٹیشن لیفٹ ٹو رائٹ ہی رکھیں گے لیکن دو ڈفرینٹ بلاکس استعمال کریں گے ایک بلاک کے ساتھ ہم دین لکھ دیتے ہیں اور دوسرے بلاک کے ساتھ ہم ایلس لکھ دیتے ہیں اس کا فائدہ let's take a quick look suppose you have nested if statements what does that mean nested if کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر دوسرا ایف اسٹیٹمنٹ لکھا ہو پہلا کوشچن کیا یہ لکھا جا سکتا ہے سی کے رولس کے مطابق C obviously has no restriction you can nest ifs ٹھیک ہے نا ایک کے اندر دوسرا دوسرے کے اندر تیسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹائلسٹک ایشوز ہم بعد میں کور کریں گے کیونکہ اس پہ ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے لیکن for the moment suppose that we have to cover something like کہ جی if age is greater than eighteen اور پھر آگے چل کے کچھ اور اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی with in that if if height is greater than five feet تو اب اگر آپ اپنے لیے ایز این ایکسرسائز آپ یہ کریں کہ جی اس نیسٹڈ ایف کا آپ ایک فلو چارٹ بنانے کی کوشش کریں let me assure you you will find کہ جی آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹ کیا اور اس انڈینٹیشن کے اندر جہاں پہ آپ نے پروسیس لکھنا تھا وہاں پہ ایک اور ایف اسٹیٹمنٹ لکھ دیا تو وہ further left to right indent ہو جائے گا یہ فلو چارٹ کی جو تصویر بنے گی یہ آپ کے ایف یا نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹ کے کوڈ کے ساتھ exactly one to one correspond کرے گی ایز این ایکسرسائز آپ اسی کو بنانے کی کوشش کریں جو کتاب میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے ایف اسٹرکچر اس کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں تو یو ول فائنڈ کہ جی وہ اسٹرکچر آپ کوڈ کے ساتھ کوئی کورسپونڈینس نہیں رکھتا so do these exercise and what I also want to reiterate is that you just have to keep on programming میں تو آؤں گا آپ کے پاس ایک لیکچر میں کچھ ایگزامپلس دیے کچھ ایکسپریشنز دیں but what you should be doing is you should be constantly using whatever we talk about in the lecture and you write yourself some programs دو چار پانچ دس پروگرامز جو ہیں وہ بار بار آپ لکھیں بار بار لکھیں اپنے لیے کوئی اور چیزیں کوئی انٹرسٹنگ قسم کی چیز بنا لیں کوئی کمپیریزنس ہم نے آج بات کی ہے ڈیسیزنس کی بات کی ہے bring up some problems perhaps you might want to formulate some problem board get other people to work on them get people to see okay here a challenge یہ ایک پرابلم ہے اس کا کوڈ لکھ کے بتاؤ یہ ایک پرابلم ہے اس کا فلو چارٹ بنا کے دکھاؤ so have a lot of discussion and interaction we will also بھی looking at that discussion we will also be moderating but keep on program so آج کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کور کیا ہم نے پہلے تو تھوڑا سا ریکیپ کیا چھوٹے سے الف بے پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آج ہم ڈسیزنس پہ چلے گئے اس میں سی کا جو ڈسیزن اسٹرکچر ہے ایف اسٹیٹمنٹ اور پھر اس کے ساتھ ایلس کا اسٹیٹمنٹ سو ایف ایلس ہم نے ان کی فلو چارٹنگ کانسٹرکٹس کا ذکر کیا ان کی تصویریں آپ کو دکھائیں آپ کو بتایا کیسے بنایا جاتا ہے we look at some rudimentary code examples and then we look at instead if statement اگلی دفعہ we get into even more interesting stuff which whoops loops کے بعد ہماری جو ہے مین کانسٹرکٹ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ڈسیزنس بھی آ گئے لوپس بھی آ گئے اب ہم سیریس پروگرامس لکھ سکتے ہیں سو ٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے خدا حافظ